خالد نے ابو عثمان سے نقل کیا کہ جب زیاد کی نسبت یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا تو میں جناب ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور پوچھا یہ تم لوگوں نے کیا کیا میں نے نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے اس پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا خود میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو انیس